السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور ون سکس چار سو سولہ اللہ تعالی جب کسی بندے کو یا بندی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس سے حیا اور شرم کھینچ لیتا ہے بے حیائی آ جاتی ہے بے شرمی آ جاتی ہے سمجھ لو کہ اس کی تباہی کا وقت آ گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ برائی اور ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے حیا نکال لیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اور وہ بھی لوگوں سے بغض رکھتا ہے جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے رحم کرنے اور ترس کھانے کی صفت نکال دی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بد اخلاق اور بدمزاج طبیعت اور سخت دل ہو جاتا ہے جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے امانت داری کی صفت چھین لی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے خیانت کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے خیانت کرتے ہیں جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اسلام کا پٹا اس کی گردن سے اتار لیا جاتا ہے اور پھر اللہ اور اس کی مخلوق بھی اس پر لانت کرتی ہے اور وہ بھی دوسروں پر لانت کرتا ہے یہ مضمون بکھرے موتی جلد چار صفا ایک سو چھیالیس پر میں نے لکھا ہے اور وضاحت کے ساتھ وہاں دیکھ لیں اس لیے حیا اور شرم اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حیا اور شرم کے ساتھ رہنے کے توفیق دے بے حیائی بے شرمی یہ آہستہ آہستہ آدمی کو اسلام کے بارڈر تک پہنچا دیتی ہے الہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دینداری دے الہی پود کو اسلام کی فصل بہاری دے بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے بچا اس شمع کو باد فنا کی چیرہ دستی سے یہ قندیل حیا یا رب رہے فانوس کے اندر یہ جسم پارسا یا رب رہے ملبوس کے اندر پتا سمجھ یعنی کتنی بڑی چیز ہے یہ یہ قندیل لہایا یا رب رہے فانوس کے اندر یہ جسم پارسا یا رب رہے ملبوس کے اندر اے اللہ اب اس فرد ہر مسلمان مرد اور عورت کو حیا اور شرمندگی شرم کے ساتھ رہنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مسلمان مردوں اور عورتوں میں حیا اور شرم رکھے ہماری مائیں بہنیں بھی رستوں پر چلیں بہت حیا اور شرم کے ساتھ بے حیائی بے شرمی کے ساتھ نہیں مرد بھی بے شرمی کے ساتھ نہیں خلوت میں بھی بے شرم نہ ہو جلوت میں بھی بے شرم نہ ہو اللہ تعالیٰ یہ دعاؤں کو ہمارے لیے قبول فرمائے دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے جنت میں محل بنا لیجئے دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنا دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین